انما يأمركم بالسوء والفحشاء ام تقولوا یا تقولوا على الله ما لا تعلمون اور تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں شیطان کی عداوت کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ تمہیں معاشی کا بالعموم اور فواہش کا بالخصوص حکم دیتا ہے جیسے زنا شراب قتل اور دوسروں پر زنا کی تہمت لگانا وغیرہ اور تمہیں شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تم علم نہیں رکھتے ہو فائدہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بات کرنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا اللہ کا کسی کو شریک بنانا بغیر علم و بصیرت کے کہنا کہ اللہ نے یہ چیز حلال اور وہ چیز حرام کی ہے اس کام کا حکم دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے اور اس سلسلے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی گمراہ فرقہ اللہ یا اس کے رسول کے کلام کی تعویل کر کے اپنی گمراہی کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کرے